پھر ماضی کی گردانے چھٹی ہوتی ہوں گی ٹھیک ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے چھٹی چھٹی میں پڑھائی کم ہوتی ہے اور چھٹی کے علاوہ پڑھائی زیادہ ہوتی ہے دو دن چھٹیاں تھیں تو چھٹی کے اندر کام خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس کو یاد کرنا ہے یاد کرنا ہے اس کو تھوڑی سی کہاں کہاں سے میرے ساتھ خود گاؤں پہ تو ہمارے ساتھ طالب علم تھائی لینڈ سے برما سے اور سے جو آتے ہیں وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کر کس طریقے سے وہ نکلنا بنگلہ دیش میں داخل ادھر سے ہوتے ہوتے کس طریقے سے پہنچتے ہیں تھائی لینڈ سے لوگ آ رہے ہیں امریکہ انگلینڈ سے پڑھنے کے لیے جی پاکستان کے اندر آنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ایسے بھی بات ساتھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہیں جو کہ اتنے مشکل حالات کے اندر ہوتے ہیں آتے ہیں تو آٹھ سال یا نو سالوں بعد پھر گھر جاتے ہیں پورے آٹھ سال جب مکمل ہوگی تعلیم تو پھر واپس گھر آٹھ آٹھ سال تک علم دینا اور پھر اس کے بعد گھر جانا اس لیے جو ہے اس پہ قدر کریں اس پہ قدر کریں گھر میں بیٹھے ہوئے تو جب سے کمپیوٹر آ گیا کام بڑا کام بڑا آسان ہو گیا گھر کے اندر آپ بیٹھ کے سب کچھ سن رہے ہیں جس وقت ہوتی تھی مشقتیں آپ کو ہر مدرسے کے اندر خود چکر لگانے پڑتے تھے پھر آدمی کو پتا چلتا ہے کتنی کتنی مشکل حالات اور کس کس اس لیے جو ہے اس کچھ نہ کچھ ہمت کر کے یہ یاد کرتے رہیں آپ لوگ یاد کریں اس کے اندر بیٹھ کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنا میرا جو ہے میں دو دفعہ جو ہے جانا ہوا میرا دو دفعہ میرا مانکوٹ جانا ہوا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ جی کہ کیا حالات ہوتے ہیں اور کس طرح کے نہ مدرسے کی کوئی چار دیواری ہے نہ کچھ ہے سخت قسم کی ادھر رہنا نیچے زمین پہ سونا نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے اور بچھو ہو رہے جو ہیں ایسے وہاں پہ اس طرح کے حالات ہو رہے تھے کہ لیکن اب یہی ہے کہ سب کچھ ہر چیز بندے کو گھر میں مل رہی ہے تو اس لیے اس طرح محنت کیا کریں محنت کیا کریں تو ہم نے جو آج تک پڑھا تھا اس کے حوالے سے بتاتا چلتا ہوں ہم سنا السلام علیکم آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے وہ بنائیے آپ آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو سنایا کریں ایک دوسرے کو سنائیں اپنے گروپس سنائے گروپس بنائے ان کو سنانا شروع کریں جی آج ہم پڑھیں گے فائدہ فائدہ اب یہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنتی کیسے ہیں یہ منفی کیسے ہم کہتے ہیں فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا یہ کیسے گردانے بنائی کیسے جاتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیے لیکن فعلا فعلا اب کیسے بنا ایک تھا آپ نے میں نے بتایا تھا کہ چودہ سیگے ہوں گے فورٹین برغائب استعمال مذکر غائب جمع مذکر غائب بات ہے غائب واحد مذکر حاضر تسمیہ مذکر حاضر جمع مذکر حاضر ٹھیک ہے پھر آ گیا واحد مونس حاضر جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ چودہ سیگے بنتے ہیں اب یہ بنتے کیسے ہیں عربی کے اندر اس کے بارے میں طریقہ بتایا کہتے ہیں فائدہ ماضی کے باہر مذکر غائب کے آخر میں الف پڑھا دینے سے تسنیا مذکر غائب بن جاتا ہے گویا الف علامت ہوتی ہے تسمیہ کی الف اگر بڑھا دیا جائے تو اس سے تسنیا بن جائے گا جیسے فا تھا تو اس سے آخر میں الف بڑھا دیا تو کیا بن گیا فا ل تو اب دو کی بات ہو گئی گویا گیا اور اگر اور واؤ اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے واؤ ہو اس سے پہلے پیش لگا دیا جائے واؤ سے پہلے پیش تو آپ کہتے ہیں یہ جمع مذکر غائب بن گیا جیسے فعلا کے آخر میں آپ کیا لگاتے ہیں واؤ اور وائے آپ پیش لگا دیں لام کے اوپر سبر تھا نا لام کے اوپر سبر تھا اس کو پیش میں تبدیل کر دیں تو کیا بن جائے گا فعلو فعالا فعلا فعالو تو یہ آپ کے پاس تین سیگے آگے تین سیگے آگے کیونکہ یہ واحد مذکر غائب تسمیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اچھا جی آگے تو واحد معنس کا سیگا ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جائے گا اس کی علامت ہوتی ہے تا ساکن تا ساکن آپ سمجھتے ہیں ایسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو تو تا علامت ہوتی ہے تو کہتے ہیں تا ساکن بنا دینے سے واحد معنس غائب تا ساکن بن جائے گا واحد معنس غائب جیسے ہے نا پالا آخر میں پیار ساکن بھا دے تو کیا بن جائے گا فعالت فعلت تو کہیں گے غائب اور اگر پے اور الف بنا دیں گے آخر میں پے اور الف بنا دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا تفریح مونس رائے تو بن جائے گا پہلا تھا تو پے اور الف بنا دیں گے تو کیا بن جائے گا پہلا تھا اں اور الگ بنا دیں گے تو کیا بن جائے گا کہاں اور الگ بڑھانے سے تسمی ایک بات آپ کو قاعدے کی بتاتا چلو ایک بات یاد رکھیے گا کہ عربی کے اندر جب بھی آخر میں الف آ رہا ہوگا الف آ رہا ہوگا تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اگر آپ نظر آ رہا ہے نا الف نظر آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا زبر ہوگا الف سے پہلے کبھی پیش آپ کو نظر نہیں آئے گا الف سے پہلے آپ کو کبھی زیر نظر نہیں آئے گا یعنی اگر الف لکھا ہوا ہے لکھا ہوا کوئی لفظ آخر میں الف آ رہا ہے تو آپ نے اس الف سے پہلے آپ دیکھیں گے وہ زبر ہوگا زیر یا پیش کبھی نہیں ہو سکتا الف سے پہلے یہ بس کو بند کر کے آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ کہاں پر بھی دیکھ لیں گے تو اب یہ کیا تھا لتا دیکھیں آخر میں آپ نے جب تا لتا تا اور علی پڑھایا تو تا کے اوپر کیا آئے گا زبر تو کیا ہو جائے گا سا الفا ہو جاتا ہے یہ کتنے سیگے آپ کو بن گئے پانچ سیگے بن گئے پانچ سیگے اب دنیا کی کوئی بھی عربی کے اندر ماضی کی گردان آ جائے ٹھیک ہے اس کے اندر لاکھوں کروڑوں گردانے لاکھوں کروڑوں مرے آ جائیں ٹھیک ہے جتنے مستر ہو سکتے ہیں ان کی گردانے وغیرہ آ جائیں ہر جو پہلے پانچ سیگے ہوں نا وہ ایسے ہی بنیں گے پہلے جو پانچ سیگے بنیں گے وہ ایسے ہی بنیں گے ہاں تھوڑی بہت اس میں کوئی تھوڑا کوئی قانون لگا دیا جیسا وہ لیکن ہوگا یہی کام پہلے کرنا ہوگا سب سے پہلے یہی کام ہوگا کیا ہوگا فراہم لائٹا اس کے آخر میں الف لگائیں گے لاکھ پھر شاہ کے آخر میں واؤ اور اس سے پہلے پیش لگا دیں گے تعمیر اور آخر میں لگا دیں گے تو پھر پیر پیر میں بنا دیں گے تو کیا رہتا ہے تو یہ پانچ چیزیں گویا ہر ایک اس میں آ رہے ہوں گے دیکھیے وائس اوکے مجھے بتایا کریں وائس کا فوراً بتایا کریں مجھے بتا دیا کریں اچھا اگر وائس کلیئر نہ ہو مجھے بتا دیا کریں بعض دفعہ میں اونچا بولنے لگ پڑتا ہوں مائک قریب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پہ وہ نہ ہوا کریں کوئی پڑتا کیونکہ ہماری کلاس اس طرح کی نہیں ہے میرا ایک ماحول اس قسم کا نہیں ہے کہ میں ایک خاص کلاس کے اندر ہوں کہ جی اس طرح چلنا چاہیے یہ چیز نہیں ہے میں بالکل اس طریقے سے رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک ایک عام جو ماحول ہوتا ہے کہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے ساتھی کا ایک ماحول کوئی استاد شاگرد کا معاملہ نہیں ہے استاد شاگرد کا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہی عمل ہر تیلے ماضی میں کرو ہر فعل ماضی جو بھی فیل ماضی آ جائے جیسے اج ایک فیل ماضی ہے اجتنابا اجتنابا کے آپ کیا کریں گے الگ بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجتنابا اجتنابا با آخر با کے واؤ اور اس سے پہلے پیش بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجتنابو اجتنابا بو اج کے آخر میں تا ساکن بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا اجتنابا اور تا اور علی بڑھا دیں گے تو بن جائے گا اجتنابتا اجتنابتا بتا بتا ٹھیک ہے جی یہ پانچ سیگے ہو گئے اب آتے چھٹا سیگا ہوتا ہے جمع معنس غائب کا غائب کا اور میں پھر دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں ارس کیا ہوگا سمجھ نہیں آئی اس میں سمجھ نہیں آئی آپ کی بات کی لگا اچھا وائس کلیئر نہیں ہے سمجھ نہیں آئی آپ کی پیج نمبر جی پیج <laughs> سیون میرے پاس سیون نمبر ہے دیکھ لیں اس کو سیون نمبر شور ہو جاتا ہے دیکھتے رہیے مجھے بتاتے جائیے پیج نمبر سیون چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوا یہ پانچ سیگے ہو گئے اب ہم چلتے ہیں آگے چھٹے نمبر نمبر سیگے چھٹا نمبر سیگا کون سا ہوتا ہے جمع غائب کا جمع غائب کا سکس نمبر جو ہے جمع مونس غائب کا یہاں سے کچھ تبدیلیاں اور شروع ہو جاتی ہیں پہلے پانچ سیگے آسانی کے ساتھ چلے گئے اب آگے رہ گئے جو نو سیگے اور رہ گئے نو سیگے رہ گئے تو پہلے پانچ سیگوں کی ترتیب کچھ اور ہے چھٹے سے لے کر چودہ نمبر سیگے تک وہ ترتیب کچھ اور بنتی ہے وہ دیکھیں کہ وہ ترتیب کیا بنتی ہے وہ ترتیب کیا بنتی ہے اس کی ہم ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے اس سے کیا کیسے کام کیسے چلے گا کہتے یہ ہیں واحد مذکر غائب جو تھا واحد مذکر غائب وہ ہمارے پاس کیا تھا فا تھا واحد مذکر غائب فعلا تھا اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں آپ آخری ہار کو کیا دار ہیں ان کا فون ہے اور وہ میرے بڑے ہیں میں ان کو کال وہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ ذرا پلیز ایک دو منٹ انتظار کیجیے ایک دو منٹ السلام علیکم وائس اوکے معذرت معذرت اپنے سبق کے درمیان میں ہوں لیکن کیونکہ ادھر رشتے داری کا بھی ایک معاملہ ان کے حقوق کی وجہ سے وہ پھر میں ان کا انکار نہیں کر سکتا تھا میں کال نہیں کاٹ سکتا تھا جی واحد مذکر غائب کے آخر اب ہم چھٹے نمبر پہ آ گئے چھ نمبر وہ کیا ہے مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر دو یہ کام آپ نے کرنا ہے سکس نمبر سی سے لے کر فورٹین تک آپ کو یہ کام چلنا ہے کیا اچھا؟ فورٹین تک آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ واحد مذکر غائب کا جو آخری حرف تھا نا تو پا کے اندر آخری حرف کیا تھا لام تھا لام اس کو حکم کر دینا ہے اب آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے پھر کیا ہوگا اگر چھٹا سیگا بنانا ہے تو آپ نون مفتو لگا دیں نون مفتو چھٹا سیگا تو فعال تھا تو لام کو ساکن کر دیا فعال آخر میں نون مفتو لگا دیا کیا بن پالنا پالنا یہ چھٹا سیگا بن گیا پالنا فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا تھا ہوگی بات چھ سیگے ہو گئے اب ساتواں وہ ہے واحد مذکر حاضر کا آپ کیا کریں گے آپ تا مکتو لگا دیں گے وہی لام ساکن میں نے بتایا تھا چھٹے میں جو کام کیا نا آپ نے اب وہ آگے ویسے چلنا ہے لام ساکن فال فال اب کیا کریں گے فعال مکتو تا کے اوپر فتح زبر تو تا مکتو لگا دینے سے واحد مذکر حاضر کیا بن جائے گا اچھا فعال کی ماں لگا دیں گے تو ماں تو کیا بن جائے گا ماں کتنیا مذکر حاضر تم تم لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا تم جمع حاضر ہم اردو میں ملا استعمال کرتے ہیں تم کیا کر رہے ہو تم تو یہ وہی عربی کے اندر جیسے نا تم فالتم تم یہ جمع مذکر حاضر کے اندر آخر میں آتا ہے نا تم تو یہ آ گیا تم یہ تو بات ہوگی جی جمع اب آ گیا واحد مونس حاضر کا سیکھا تو فائل کے آخر میں کیا لگا دیں گے تا مقصور تا جس کے نیچے زیر تو کیا بن جائے گا فالتی فالتی ٹھیک ہے فالتی پھر تما لگا دیں گے تما جیسے ہم نے ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فال تما فل تما اور اب جمع مونس حاضر جمع مونس حاضر میں کیا کریں گے جمع مونس حاضر میں کیا لگائیں گے تمنا تننا کا سیکھا یاد رکھیے گا تننا جمع مونس حاضر تو کیا بن جائے گا تمنا پال تننا کتنے سیگے ہو گئے آپ کے پاس بارہ بارہ سیکھے اب آ گیا واحد متکلم نمبر تیرہ اس میں کیا کریں گے اس میں تا مضمون لگائیں گے تا مضمون یعنی جمع والی تا تو پال تو لگائیں گے تو پالتو بتا مطلب میں نے کیا پالتو تو تم تو لگا دیں گے اور اگر نا کا لفظ نا نون اور الف لگائیں گے تو کیا بن جائے گا فعلنا فعلنا تو آپ کے پاس یہ سیگے پورے بن جائیں گے میں نے بتایا کہ پہلے پانچ سیگوں کی ترتیب کچھ اور ہے اور باقی جو سیگے ہیں نو فورٹین بنتے ہیں نا جو نو سیگے ان کی ترتیب کچھ اور ہے پہلے پانچ سیگوں کے اندر آخری حرف جو ہے نا آخری حرف جو رہتا ہے وہ کیا رہتا ہے جو واحد مذکر حاضر واحد مذکر غائب کا جو سیگا تھا آخری حرف آلہ اس کو لام آپ دیکھیں گے تو وہ کیا آ رہا ہوگا لام لام کے اوپر جو حرکت ہے وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی زبر زبر زبر چلتا جائے گا فعلا فعلا پالو ٹھیک ہے لام کے اوپر پالو میں پیش آ جائے گی کیونکہ اس کے آگے واؤ آ رہا ہے گو آ رہا ہے اس لیے وہ کیا ہو جائے گی وہ زبر پیش ہو جائے گی پالو پھر فالتا فالتا اور کیا ہوگا پھر اس کے آخر میں آ جائے گا پھر پھر چھٹے سیگے سے کام علادہ شروع ہو جائے گا وہ کیا لام کو آخری بار کو ساکن کرتے جائیں آخری بار کو ساکن کرتے جائیں نیلے کے تو بن جائے تو بن السلام علیکم اوکے جی تو تی زمیر پال تھی تما زمیر پال تما پھر تم زمیر پال تننا زمیر پھر اس کے بعد کیا آئے گی تننا زمیر یہاں پر تو پال تننا اور پھر تو زمیر تو اور پھر نہ پالنا تو آپ کا چولہا سیکھے ماضی کے بن گئے اگر آپ کو ایک ماضی کی کردان بنانی آ گئی تو عربی کے اندر جتنی بھی ماضی کی گردانیں ہیں آپ کو ساری گردانیں آ گئی ایک گردان آپ نے سیکھنی ہے آپ نے ماضی کے اندر لاکھوں گردا دو گئی لاکھوں ایک گردان آپ کو آنی چاہیے بنانی تو کیا ہوگا فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا فالتا فالتما فالتم فالتی فالتما فالتنا فالتو فالنا کوئی بھی گردان چلے ذرا بات کرتے ہیں ذرا ذربا ذربا ذرا با ذرا بو ذرا بت ذرا بتا زربنا ذر ذربنا نصرا نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتنا نصرتو نصرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک گردان کرنی ہے خود آپ کا کہیں گرامر پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے گرامر پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو طریقہ آ جائے تو آپ کے پاس ساری کی ساری گردانے آپ کے پاس خود بہت آ گئی یا ترجمہ آپ کو آتا ہو آپ خود بہت کام کر لیں گے اچھا میں پہلے پانچ سی دوبارہ بھی کروا دیتا ہوں دیکھیں میں بڑھاؤں گا آپ اس چیز کے اوپر نہ رہیں کہ جی کوئی ایسا وہ ہے بار بار کراؤں گا لیکن آپ کو آنا چاہیے میرے ٹارگیٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سرفناب انتہائی مضبوط ہونی چاہیے سرفناب انتہائی مضبوط ہونی چاہیے میرا ٹارگیٹ یہ ہے آج میں نے ایک امتحان لیا ایک ساتھی کا ایک ساتھی کا امتحان لیا وہ آیا جی ایک مدرسے کے اندر ہی تو داخلے کے لیے آیا تو وہ تھا علیہ کا ٹھیک ہے علیہ مقوفلے علیہ کہتے ہیں ساتویں درجے میں ساتویں درجے میں آیا اور حالت یہ تھی کہ اس کو عام عام باتیں نہیں آتی تھی میں نے کہا یار تمہیں پاس کر دیں گے تمہیں پاس کر دیں گے لیکن تم یہ ہے کہ بس صرف تھوڑا سا مجھے یہ دو تین چیزیں بتا دو تم پاس ہو جاؤ گے لیکن مجال ہے کہ بےچارے کی گرامر اتنی خراب تھی کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا اس لیے آپ لوگوں نے اپنی گرامر کے اوپر مہارت پیدا کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں عربی سیکھنا عربی کو پڑھنا حدیث کو پڑھنا صحیح آپ کو آ جائے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ٹارگیٹ کیا ہے اور احادیث کو سمجھنا احادیث کو پڑھنا یہ آپ کے سامنے ٹارگیٹ ہونا چاہیے پہلے پانچ چیزوں میں کیا کیا تھا فالا تھا فالا تھا اس کے آخر میں آپ نے لگایا الف تو کیا بن گیا پالا اسی فالا کے آخر میں لگائیں گے واؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے واؤ لگائیں گے اور اس سے پہلے آپ لگائیں گے پیش کیا بنے گا فعلو تو یہ آپ کا تین سیگے ہو گئے چوتھا سیگا واحد مونس غائب کا سیگا واحد مونس مونس نہیں واحد مونس نہیں لفظ ہم نے یہ بھی سیکھنے کہ پڑھنا کیسے ہوتا ہے واحد مونس غلط لفظ ہے ٹھیک ہے مونس مونس مونس غلط ہے مونس مونس یا مونس مونس پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے ہنسیں گے لیکن پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے مونس مونس اصل میں کیا ہے مونس بھی پڑھ سکتے ہیں اور مونس بھی ایسے لوگ کہتے ہیں جی سوال کرنا ہے سوال نہیں ہوتا سوال ہوتا ہے یا سوال ہوتا ہے سوال یا سوال تو اپنا تکلم بھی پروناؤنسیشن ضروری ہے جیسے انگلش کے اندر ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جی پروناؤنسیشن اگر کوئی غلط پڑتا ہے تو لوگ بڑا ہنستے ہیں جی پروناؤنسیشن اسی غلط ہے تو بھائی عربی کے اندر فارسی کے اندر اردو کے اندر بھی ہمیں پھر وہی ہونا چاہیے جو اصل زبان کا تلفظ ہے اصل زبان کا جو تلفظ ہے وہی ہونا چاہیے اچھا بڑی ضروری چیزیں ہیں یہ تو یہ واحد معنت غائب بنے گا وہ ایسے بنے گا کہ آخر میں تا ساکن بٹھا دیں تا ساکن تو کیا بن جائے گا پا لت اور تکیاں معنت غائب کا سیگا کیسے بنے گا تا اور علی آخر میں بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا پا لتا پا لتا یہ پانچ ہو جائیں گے پھر چھٹے سے چھٹے سے لے کے فورٹین تک six from six to fourteen ایک نیا طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ جو آخری حرف تھا نا واحد مذکر غائب کا جو آخری حرف تھا اس کو آپ ساکن کر دیں گے بس کے اندر یہی کام کرنا ہے آخری ساکن اس میں آپ واحد مذکر غائب میں کیا تھا لام تھا لام لام کو آپ نے ساکن کر دیا اب آپ نے نیا کام شروع کرنا ہے نا تا تما تم تی تما تم نا تو نا یہ بس لگاتے جائیں گے خود بخود یہ بنتے جائیں گے تو آپ کو ساری طریقہ آپ نے ایک بار سیکھنا ہے ایک گردان کو اچھے طریقے سے رٹا لگائیں گردان کو رٹا لگائیں طریقہ آپ کو ہو کے بھی کرتے باقی گردانے آپ ان خود بخود بناتے جائیں گے جیسے یہی عمل ہر ماضی میں کرو یہی عمل ہر ماضی میں کرو جیسے اجتانا بات دیکھیں اجتانا سے پہلے پانچ سیکھے بتا دیے تھے نا عج تناباجانہ با عزانہ بو بتا چھٹے سے کیا کرنا ہے باہر مذکر غائب کا جو آخری سیگا تھا یہاں پہ اجتانا کے اندر آخری سیگا آخری حرف کون سا ہے با آخری حرف کیا ہے با تو با کو ساکن کرتے جائیں کام کرتے جائیں کیا عج سے اجتنبنا پھر اجتنبتا تنبتا تما اجتنب تم اجتنب تی اجتنب تما اجتنب تمنا اجتو اجتنب نا ٹھیک ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو لمبا کھینچا کریں یہ جو اجتنب نا ہے نا اس کو لمبا کھینچے سیگے سے اور اس کے درمیان آپ کو وہ ہو جائے یہ جو تنب نا کھینچتا ہوں آپ کہیں گے یار اس کو بہت میں اس لیے کھینچتا ہوں آپ نے ابھی قاری نہیں بننا کاری نہیں بننا ابھی ہم سرفی ہیں سرفی ہیں تو ہم نے بولنا ایسے ہے تاکہ ہمیں چیزوں کے درمیان فرق کا زیادہ پتا چلتا جائے ٹھیک ہے ابھی ہم کاری نہیں ہیں ابھی ہم سرفی ہیں تو اس لیے ایج تنب تو ایج تنب نہ تو یہ ہو گیا ماضی مجھول کے اندر یہی جو طریقہ تھا نا ایسے ہی بنتے تھے لیکن آگے کام کیا ہو سکے آگے چلتے ہیں ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھتے جائیے گا ساتھ ساتھ سمجھ ایس آئیے سمجھ نہیں آئی آپ کو کوشچن کی جی اب آگے ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ ماضی معروف کے سیگا واحد مذکر غائب نہیں نہیں سرفی کسے کہتے ہیں قارینی سرفی کہتے ہیں سرف والے کو نہوی کہتے ہیں نہو والے کو ٹھیک ہے سرفی سرفی سرف کا ہے نا سرف علم سر پڑھ رہے ہیں تو علم سر پہ جاننے والے کا کہلائے گا سرفی علم و نب کا جاننے والا کراط کا جاننے والا کاری ٹھیک ہے نا کراط کرنے والا جو ہے وہ کاری کہلاتا ہے ابھی ہم سرفی ہیں سرفی میں نے موجود ہیں ریکارڈنگ جو میری ریکارڈنگ ہیں نا وہ ادھر پیش کر دیں ریکارڈنگ موجود ہیں جو ساتھی لیٹ ہو گئے وہ ریکارڈنگ سن لیں ہمارے ابھی دراصل ہم نے میرے خیال میں شاید ہم نے گیارہ تاریخ سے پیچھے شروع کیا تھا تو پانچ اسباق ہوئے ہیں پانچ اسباق پانچ اسباق بھی کیا ہوئے کہ ہاں، پہلے دو سبقوں کے اندر تو ہم نے بات کی نہیں تھی پڑھائی شروع نہیں کیا تھا تو آپ یہ سمجھا کہ تیسرے سبق سے ہی کام شروع ہوا ہے ریکارڈنگ موجود ہیں ریکارڈنگ موجود ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا پھر بھی سمجھنا ہے پھر بھی سمجھنا ہے میں انشاءاللہ دوبارہ کروا دوں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے باقی ساتھی بھی چلتے رہیں تھوڑا سا میں پیچھے سے دوبارہ کراتا رہوں گا تاکہ ساتھی باقی جو جو پرانے ساتھی ہیں ان کا بھی حرج نہ ہو اور جو نئے ساتھی ہیں کا حرج نہ ہو لیکن آپ اس کو ریکارڈنگ کو پہلے سن لیں ایک دفعہ ریکارڈنگ کو سن لیں نہیں سمجھ آتی ہے میں پھر کراؤں گا آگے چلتے ہیں جی ماضی مجھول بنانے کا قاعدہ ماضی مجھول مجھول ہے نا مجھول میں نے بتایا تھا جس میں فائل کا پتہ نہیں ہوتا مجھول کہتے ہیں جس میں فائل کا پتہ نہ ہو معروف جس کے فائل کا پتہ ہوتا ہے جس کے فائل کا پتہ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مجھول فعلا کا ترجمہ کیا تھا کیا کیا اس ایک آدمی نے اور مجھول میں کیا ہو گیا کیا گیا یعنی پتا نہیں ہے زاربا کا مطلب تھا مارا ایک آدمی نے اور زوریبا کا مطلب تھا مارا گیا بھائی کس نے پٹائی لگائی ہے یہ نہیں پتا تو جس میں پتا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مجھول تو ماضی مجھول کا کیا ہوگا ماضی معروف کے سیگا واحد مذکر غائب واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو ماضی مجھول کیسے بنائیں گے ماضی معروف کے آخری حرف کیا تھا لام پالا تھا پالا تھا اس کو آپ کیا کریں گے اپنی آخری حرف اپنی لام کو اپنی حرکت پہ چھوڑ دیں جو بھی ہوگا وہ کیا رہے گا لام زبر رہے گا آخر میں لام کے اوپر زبر رہے گا ہو گیا پہلا سیگے کے اندر وائر کا آخری آپ اپنی حال پہ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو آخر کے جو پاس تھا نا آخری سے جو پہلا والا تھا بالکل بالکل ساتھ والا ٹھیک ہے جو اس کا ہمسایا تھا بالکل ساتھ والا ہمسایا اس کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے پہلے سے ہی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو زیر دے دو اور باقی جتنے حرف والے حرف ہیں باقی جتنے حرکت والے حرف ہیں جن جن حروف کے اوپر جن جن حروف کے اوپر حرکت موجود ہو ساکن والے نہیں سکون والے نہیں جن کے اوپر حرکت موجود ہو باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں ایک یا دو سب کو پیش دے دو سب کو کیا دے دو پیش دے دو ماضی مجبول کا سیگا واحد مذکر غائب بن جائے گا سیگا واحد مذکر غائب بن جائے گا بتاتا ہوں گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے زربا زربا ہے نا دیکھیں سواب را اور با زربا تو زربا کے اندر کیا کیا ہے تو آخری اس کے اوپر کیا آ رہا ہے آخری آپ کون سا با با تو با کے اوپر زبر تھا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا بس سیکنڈ کام کیا کرنا تھا باغ کا جو ہمسایا ہے باغ کا جو ہمسایا حرف ہے اس کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو پہلے سے تو را جو ہے نا را را را کے نیچے کیا آ جائے گی زیر آ جائے گی را کے نیچے کیا آ جائے گی زیر تو را تو پہلے کاری کیا کرتے ہیں کہتے ہیں را کے اوپر اگر زبر ہو تو را پڑیں گے موٹا پڑتے ہیں جب زیر آ جاتی ہے تو کیا ہو جاتے ہیں پھر اس کو پھر موٹا نہیں پڑا پڑتا ٹھیک ہے پھر باریک پڑا جاتا ہے تو اب کیا ہو جائے گا گویا با سے پہلے والے ہر کو کیا کر دیں گے زیر دے دیں گے تو را را کے نیچے کیا آ جائے گی زیر را یعنی را تو را کے نیچے زیر آ گئی اور باقی جتنے ہوں گے جتنے حرکت والے حرف ہوں گے جتنے حرکت والے حروف ہوں گے ان سب کو کیا دیتے جانا ہے پیش دیتے جانا ہے پیش دیتے جانا ہے تو یہاں پہ صرف ایک حرف بچا تھا اور وہ کیا تھا تو اس کو پیش دے دیں تو کیا بن جائے گا آپ کے پاس زارا با سے زوری با زارا با سے زوری با اچھا جی سمیا ہوگا اگر سمیا ہے تو سمیا سے کیا کریں گے تو ہر تو کیا ہو جائے گا آخری ہر کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں ہمسایا کو زیر دے دیں ہمسایا کم سے زیر ہے اس لیے اس کو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو باقی ہار کا ان کو زبر دے دیں تو سین کے اوپر زبر اس کو پیچ دے دیں تو کیا بن جائے گا سمیا سے سمیا چلیں چلے اب آگے سمیا اب جب بولتے ہیں اکرما اکرما ماضی ہے اکرما ماضی ہے اب کیا کام کریں گے آخری ہار کو اپنی حالت کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اچھا جی ہم سائے کو زیر دے دیں ہم سائے کو زیر دے دی ہم سائے کو دے دی تو کیا ہوا زیر آ گئی را کے نیچے زیر آ گئی باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں باقی جتنے حرکت والے عروف ساکن نہیں جتنے حرکت والے عروف ہیں ان کو ضمع دے دیں تو پیچھے کیا بچ گیا تھا حمزہ بچ گیا تھا حمزہ حمزہ کے اوپر پہلے زبر تھی اب اس کو کیا کر دیا پیش دے دیا اور کاف ساکن تھا تو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے باقیوں کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے تو اس کو اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا تو اکرما سے کیا بن گیا ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا اخراج تناباج تانا تانابا میں کیا کام کریں گے اس تنابا میں آخری حرف کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں کو زیر دے دیں تو نو تھا اس کا ٹھیک ہے سامیا کی ماضی معروف کیسے بنے گی سامیا تو پہلے سے ماضی معروف ہے نا سمیا سمے سام سمے نا سمینا سمیتا سمے تما سمے تم سمے تھی سمے تما سمی تمنا سمے تو سمینا سمینا ٹھیک ہے سمیا سامیا سمے یہ ماضی معروف ہی تھی سامیا اس کی مجبور کیسے بنی سویا سامیا سے سنیا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا سامیا کی کیسے بنے گی سامیا پہلے سے ماضی معروف ہے ٹھیک ہے نا ہاں سامیا ماضی معروف ہے اسے کیا بنا تھا سومیا اب پریشان نہیں ہونا یہ انشاءاللہ میں سارا آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ یہ کریں گے آپ یہ گدانے کریں گے آپ اس پہ نہ رہیں کہ جی کوئی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئے گی نہیں نہیں ابھی انشاءاللہ اس کی ساری مشقیں آنی گئے سوالات جب آئیں گے سوالات اس وقت آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ خود بخود ہوتی جائیں گی تو یہ با تھا با کے اوپر زبر اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا با کے ساتھ نوم ہے ہمسایا ہمسائے کو زیب ٹھیک ہے اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہیں ان سب کو پیش دے دو ساکن کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو تو با سے کیا بن جائے گا تونی با جیم ساکن تھا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں باقی سب کو پیش تونی با خوج تونی با یہ تو واحد کا سیگا بن رہا ہے واحد کا ہاں اس کو ایسی سمیا کو اپنی حالت پہ چھوڑنا ہے سمیا ماضی معروف ہے ٹھیک ہے نا سمیا اس کے نیچے زیر نہیں ہے تو زیر پہلے سے ہی آئی اس سے اس کی حالت کا ہو رہے گی وہی طریقے بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں اب دیکھیں اب بنا تھا فو ایلا بنا تھا نا فو ایلا تصویر کیسے بنائیں گے تو بھائی ہم نے جو کام کیا تھا معروف کے اندر ارے بڑھا دو کیا بن جائے گا پوئلہ واؤ اور اس سے پہلے پیش کیا بن جائے گا پوئلو پھر ساکن بڑھا دو پوئل تا اور الف بڑھا دو تو کیا بن جائے گا پوئ لتا پانچ سیگی مکمل چھ سے لے کے فرام سکس ٹو فورٹین لام آخری لب کو ساکن باقی سب کے اوپر بڑھاتے جائیں گے تو کیا بن جائے گا کوئل تا کوئل تما کوئل تم کوئل تی کوئل تما کوئل تم نا پوئل تم نا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح یہ چلیں گے ہاں تو گردانے یاد کرنی ہے نا ایک ایک گردان یاد کرنی ہے آپ نے باقی خود بخود بنے گی میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں آپ خود بنائیں گے یہ گردانے طریقہ ایک سیکھنا ہے طریقہ سیکھنا ہے گردان یاد کرنی ہے ایک گردان یاد کرنی ہے باقی گردانے خود یاد ہیں آپ کو ان کو زبان پہ چڑھانا پڑے گا آپ کو بس زبان پہ چڑھانا ہے آپ نے اور تو آپ نے کچھ نہیں کرنا اور ماضی مثبت تھے یہ ماضی مثبت تھے ماضی کا بنے گی ماضی منفی شروع میں ماں ماں لگا دیں گے ماں تو ماضی منفی بن جائے گا ماں لگا دیں گے تو ماضی منفی ہو جائے گا ماں فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ماں فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ماں فعلتما ماں فعلتم ماں فعلتی ما فال آسان تھا دیکھیے نظم آ گئی ہے نظم حضرت نے وہ کر دی ہے یہ اگر یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے نظم اگر یاد ہو جائے گی تو اچھی بات طریقہ آ جائے گا لیکن نہ بھی یاد ہو تو کوئی بات نہیں حالت کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ جو جیسا تھا ویسے ہی چھوڑ دو ساکن تھا تو ساکن بس ساکن تھا تو ساکن ہی رہے گا بس حالت پہ چھوڑنے کا مطلب اسپیڈ بن جاتی ہے ایسے نہیں بنتی اسپیڈ تو ایسے بنانی پڑتی ہے نا اسپیڈ تو بنانا کی زبان پہ چڑھانے کی بات ہوتی ہے سرفی کا مطلب ہوتا ہے سرف کا مطلب ہے اپنی زبان پہ چڑھانا سرف کو زبان پہ چڑھایا جاتا ہے نہویوں کے لیے نہوی جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بادشاہ کا دماغ چاہیے بادشاہ کا نہ سوچنے کے ساتھ تعلق ہے سرف کے اندر سوچنے کا اتنا کام نہیں ہوتا اس کا تعلق ہوتا ہے زبان کے ساتھ اپنی زبان پہ چڑھانا ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہ بات یاد رکھیے گا نہب پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کو آتی ہے نہب سخت کے اندر بہت کمزوری ہے سخت کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے تھوڑی سی آپ نے ایک وہ کرنا ہے ہاں توتے کی طرح رٹے لگائیں آپ کہیں گے کیوں رٹے کیوں لگائیں بھائی ایک دفعہ زبان پہ چڑھا لو بس ایک دفعہ زبان پہ چڑھا لو پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے میں نے اب کہا نا آپ ایک گردان صحیح طرح یاد کریں گے لاکھوں گردانے آپ کو خود بخود یاد ہیں لاکھوں گردانے خود بخود یاد ہیں آپ کو ایک گردان آپ نے یاد اب آگے جی نظم آ گئی ہے غور کر کے غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا ماضی مجھول کا تم قاعدہ ہر سے آپ کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو پہلا آخر سے نہ ہو مقصور گر زیر دے دو اس کو واجب جان کر باقی جس جس پر معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے ماضی منفی بنانا ہو اگر ماں لگا دو اس کے اول بے خطر ٹھیک ہے گردان کوئی نظم نہ بھی یاد ہو کوئی بات نہیں بس آپ نے طریقہ سیکھنا ہے تو اب آپ نے آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جتنا میں نے یہاں تک پڑھایا ہے اس کو اچھی طریقے ریٹا لگانا ہے ریٹا لگانا ہے کیونکہ کل آپ کی جو پھر وہ شروع ہوگا کام وہ سوالات سے جو ہے اب آپ کا کام شروع ہونا ہے ٹھیک ہے کل آپ کا سوالات سے آپ کام میں کہوں کتابا سے گردان کریں ٹھیک ہے اب کتابا سے گردان کیسے بنے گی آسان سی بات ہے ابھی کتھا با کتابت کتابتا بتا کتبتا کتب تما کتب تم کتبتی کتب تما کتب تننا کتب تو کتبنا یہ اس پر وہ بنتے ہی جائیں گے گردانے کون سی گردانے لکھی ہوئی ہیں نا اس کے اندر ہاں، کتاب موجود ہے آپ کے پاس کتاب موجود ہے کتاب موجود ہے آپ کے پاس کتاب میں گردانے ساری لکھی ہوئی ہیں گردانے لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو زبانی ان شاء اللہ پڑھاتا جاؤں گا ریکارڈنگ کے اندر وہ کرتے جائیں سن لیا کریں کتاب میں ساری میرا لکھتی ہوئی ہیں لکھتی ہیں لکھی ہوئی آپ وہ نا مکتبہ بشرا والی مکتبہ بشرا والی کی مکتبہ بشرا والی مکتبہ بشرا کا ہے اس کے اندر وہ علم الصرف لائن کے اندر کوئی لنک پھینکے ہیں اس کے اندر لنک علم الصرف کے اندر مکتبہ بشرا والا لنک وہ جو رنگین وہ ہے رنگین لنک ڈالیں ادھر یہاں پر ہاں سمیا علیما کی طرح ہی علیما علیم علیمت علی متا جیسے علیما ہے نا علیما ویسے سمیا ہے لنک کسی کے پاس ہے لنک ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے علم کا وہ اپنے پاس رکھ لیں وہ بڑے اچھا بہت اچھی ان کی وہ ہے پرنٹنگ بہت اچھی ہے کتاب کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے کتاب کا واقعی بڑا اثر پڑتا ہے انسان کتاب ہو نا اچھی کتاب ہو اچھے پیجز ہوں سب کچھ ہوں تو بندے کا دل کرتا ہے یاد کرنے کے اندر آسان بھی لگتی ہے چیز مطلب اس کا اگر لنک ہو نا مکتبہ بشرا کا لنک دیں نہیں ہے تو پھر مجھ سے وہ کر لیجیے میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا پتا میرے پاس جو ان کی ہیں سارا وہ تو میں میں اس دیکھ لوں گا میرے پاس اگر پڑا ہوا تو میں پھر وہ کر دوں گا میں اسکائپ کے اوپر وہ کر دوں گا کسی کو میں دے دوں گا تو وہ پھر وہاں سے جو ہے نا وہ کر دیں آنس بھائی کے پاس اگر ہوں تو ٹھیک ہے ہاں آنس بھائی کے پاس اگر ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ میں آنس بھائی کو جو ہے نا میں دے دوں گا اور وہ جو ہے نا پھر ان سے کہیے گا لنک جو ہے وہ کر دیں گے اس سے ہاں بس وہ لنک ڈال دیں لنک کے اندر اس سے اسی کو آپ اپنے پاس وہ کر لیں خریدنی بھی وہ کتاب تو مکتبہ کتاب لے لیں مکتبہ غصہ والی وہ اس کو بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا خیر ہے کوئی بات نہیں جس کے پاس جو بھی ہو میرے پاس خود مطلب اس والی نہیں ہے کتاب یعنی میرے پاس لنک کے اندر ہوگی کس جگہ سے میرے پاس وہ نہیں ہے میرے پاس وہ پرانی چھاپا ہے تو یہ ان سے لے کے ٹھیک ہے جو ہے وہ ڈال دیں گے ادھر لنک اور وہ وہاں سے آپ لوگ مقلوش کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے لیکن آپ نے یاد کرنی ہے یہ کردانے وغیرہ ساری کردانے یاد کریں بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک محنت ساری زندگی کا آرام ایک دفعہ کی محنت ساری زندگی کا آرام ایک دفعہ یاد کرنا ہوتا ہے پھر اسی ایک سانچا ہے ایک پیٹرن ہے اس پیٹرن کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اسی پیٹرن کے اوپر ہی پیٹرن ایک ہے اور اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے سارا کام چل رہا ہوتا ہے جتنے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں جتنے سیگے آئیں گے حدیث میں جتنے سیگے آئیں گے ماضی کے حوالے سے آپ کو پڑھنے آتے ہوں گے مطلب بھی آ جائے گا مطلب تھوڑا سا آتا لوگوں کے اندر ڈکشنری جو ہوتی ہے اس میں دیکھیں آپ کو مطلب بھی سارے آ جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا سارے اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے ہاں مکتبہ بشرا مکتبہ بشرا کا لنک وغیرہ آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر لیں مکتبہ بشرا کے حوالے سے تو انشاء اللہ میں ہو جائے گا انہوں نے بھیج دیا اس پہ دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں کیا پتا یہی ہے یا نہیں ہے جو بھی ہو نہ بھی ہو تو کل مجھے بتا دیجیے گا میں ان شاء اللہ والا جو ہے پھر لنک آپ کو کر دوں گا یعنی میرے پاس ویسے اس میں پڑی ہوئی کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوئی میرے پاس کتابیں وغیرہ ہیں اس کو اس کو ڈاؤن لوڈ کر جو ہے ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک جی سبق میں چھٹی نہ کریں سبق میں چھٹی نہ کریں آتے رہیں سبق پڑھتے رہیں اور گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کسی نے جو موجود ہیں ریکارڈنگز وغیرہ ریکارڈنگز جو ہیں ان کو سنیں گھبرانا نہیں ہے دس دفعہ مجھے کرانا پڑے گا میں دس دفعہ کراؤں گا پندرہ دفعہ کرانا پڑے گا پندرہ دفعہ کراؤں گا لیکن آپ کو سرف ناو آنی چاہیے یہ آپ کی وہ ہے میرے مطالبہ آپ سے سرف ناو آپ کو آنی چاہیے صحیح طور پہ آنی چاہیے ٹھیک ہے سرف ناب صحیح طور پہ آنی چاہیے تاکہ آپ لوگ صحیح طور پہ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ٹھیک ہے جی باقی ان پھر کل کریں گے ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں ان شاء اللہ تو باقی ان شاء اللہ کل کریں گے آپ لوگ تھوڑا سا وہ کریں ان شاء اللہ چند دنوں میں ہم ہاں، پھر ساتھ ساتھ علم و بھی شروع کر لیں گے علم و نہب تھوڑا سا آپ چل پڑے نا سب کے اندر پھر ان شاء اللہ ہم علم اسٹارٹ کر لیں گے تو ان تو انشاءاللہ ہم علم اسٹارٹ کر لیں گے چند دنوں کے اندر تو علم بھی ساتھ ہو جائے گی تو بس پھر یہ ہے کہ دونوں چیزیں چلتی جائیں گی پھر تھوڑے دنوں بعد وہاں اسٹارٹ ہو جائے گا ترجمہ قرآن مجید کا تیسواں پارا تھرٹی اما پارا جو ہے اما پارا اما یہ تو وہ بھی انشاءاللہ ہاں وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی چند دنوں میں انشاءاللہ لیکن آپ کو تھوڑا اسٹارٹ کے ساتھ مناسبت ہو جائے نا ناپ کے ساتھ مناسبت تو ہو جائے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرف پڑھنا کیوں ضروری ہے پہلے آپ کو مناسبت ہوگی انشاءاللہ تو اس کے بعد آپ کے ساتھ پھر وہ ہوگا کہ جی آپ کا فائدہ کب پتہ چلے گا آپ کو پتا چلے گا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے چھوٹی موٹی گرامر کا آنا کیوں ضروری ہے چھوٹی موٹی لیکن آنی چاہیے تو گرامر کا ہونا کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو بتانا تب پتا چلے گا ابھی تو میں آپ کو ترجمہ کرا دوں آپ کہیں گے ٹھیک ہے ترجمہ ہو گیا لیکن جب یہ تھوڑا سا آتا ہوگا پھر میں وہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں گا دیکھیں ہم نے وہاں پہ یہ پڑھا تھا لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یوں بنے گا اس کا مطلب یہ سیکھا ہے مطلب اس کا مطلب کی کیا بات آئی ہے ٹھیک ہے جی صبح ہی آج اتنا ہی باقی انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ شاء ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں تو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مائک